ابو اسماعیل بشیر نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی قرآن کرتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد پڑھا یہاں تک کہ اسے یعنی سورت کو ختم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نواسی